امام مالک نے یزید بن سے روایت کی کہ انہیں سائے بن یزید نے بتایا کہ انہوں نے سفیان بن ابی زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا اور وہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جس نے کتا رکھا دو سے کھیتی اور تھن والے جانوروں کی حفاظت کا فائدہ نہیں دیتا تو اس کے عمل سے ہر روز ایک عراق کم ہوگا صاحب نے کہا کیا آپ نے خود یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے انہوں نے کہا ہاں اس مسجد کے رب کی قسم صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھتیس